دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله الله الله الله صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم ليس شيء أكرم على من الدعاء أو كما قال ہر قسم کی حمد و ثناء اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے فضل خاص سے اپنے کرم سے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا خیر و برکت کا مہینہ ہے اور رمضان کا یہ مہینہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور درس دیتا ہے انہی میں سے ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی حدیث ہے کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں ایک تو یہ العادل الناس ثلاثة ثلاثة ثلاثة لا ترد دعواتهم تین ایسے بندے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں دعوت الامام العادل امام عادل وہ عادل حکمراں جو عدل انصاف کرنے والا حکمراں ہے منصف ہے اس کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے وہ دعوت داعوۃ حتیٰ افطر اور روزے دار کی دعا جب تک وہ افطار نہ کر لے اس وقت تک اس کی دعارت نہیں کی جاتی ہے وہ دعوت المظلوم اور مظلوم کی بھی دعارت نہیں کی جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دیتا ہے اور ایک روزے دار کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ روزے دار کثرت سے اللہ رب العالمین سے مہینے کے اندر دعا کرے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر جہاں رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں روزے کے مسائل بیان کیے ہیں ان مسائل کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے دعا کی آیت کو بیان کیا ہے اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے روزے کے حکام مسائل بیان کیے اس آیت کریمہ کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے روزے کے حکام مسائل کو بیان کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اہل علم نے یہی حکمت بیان کی ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے اس لیے روزے کے مسائل کے درمیان میں اللہ رب العالمی نے دعا کی شاید کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد انی فعنی قریب جب میرے بندے تج سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں وجیب دعوت ایک پکارنے والے کی دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے بولی لہٰذا ان کو چاہیے کہ میری باتوں کو مان لے ولی منو بھی میرے اوپر ایمان لے آئیں شدون تاکہ انہیں صحیح راستہ مل جائے عشایت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے اور دعا میرے بھائیوں بڑی اہم عبادت ہے دعا بڑی اہم عبادت ہے اور بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کی دیگر آیت کے اندر کہ وقار اسجب لکم تمہارے رب کا یہ حکم ہے تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھے پکارو استجیب لکم میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں ان الدین استقبرون ان عبادتی جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا سے اعراض کرتے ہیں سید خلون جہنم داخرین ایسے لوگ ذیل و خوار ہو کر کے جہنم کے میں داخل ہو جائیں گے یا ان کو داخل کر دیا جائے گا آیت کریمہ میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا پھر اللہ فرماتا کہ اللہ نہ عن عبادتی جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں روگردانی کرتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے پہلے دعا بیان کیا اس کے بعد عبادت بیان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے لہذا جو دعا نہیں کرتا اللہ ہر بامن اسے ناراض ہوتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملم یسر اللہ اقدا علیہ جو اللہ رب العامن سے نہیں مانگتا اللہ اربامن سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ ابامن غصہ کرتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا کیوں اس لیے کہ اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے اور تکبر کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور تکبر کرنے والے کو کبھی اللہ رب العامن پسند نہیں کرتا ہے نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے غرور اور گھمنڈ کی علامت ہے لہذا ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوتا جو اللہ ہر برامین سے نہیں مانگتا ہے اللہ حربامین دینا چاہتا ہے رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ روزانہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی پکارنے والا ہے کوئی مانگنے والا اے خیر کے تلاش کرنے والے تو آگے بڑھ اور اے شر کے پیچھے رہنے پر پیچھے پڑنے والے تو شر سے بعد آ جا یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ ہے شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے نیکیوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے لہذا اس مہینے کے اندر ہر مہینے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمائی نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ مہینہ بطور خاص اللہ ہر نے حکم دیا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر اے خیر کے تلاش کرنے والے تو آگے بڑھو کیونکہ اللہ رب برہمی نے خیر کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں روزانہ اللہ براہین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یہ اللہ براہین کا کرم اور اس کا احسان ہے لہذا جو اللہ ہر براہین نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ نہ مانگنا تکبر کی پہچان ہوتی ہے غرور و گھمنڈ کی علامت ہوتی ہے اور تکبر کرنا انسان کے لیے دیوا نہیں دیتا ہے تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہٰذا اگر کوئی بندہ تکبر تکبر کرتا ہے کسی بھی چیز پر غرور و گھمن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زلیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے لہذا کسی بھی بندے کے لیے غرور و گمن زیبا نہیں ہے یہ اللہ کی چادر ہے عظمت اور کبریائی بڑائی اور بزرگی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ اللہ رب العالمین کی علامت ہے لہذا جو بندہ ہے وہ بندے کو اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنے فقر و فاقہ کو محتاجگی کو بیان کرنا چاہیے بندے کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ذلت اور کو بیان کرنا چاہیے لہذا ایسا بندہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے توازو اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے من تواز اللہ رف اللہ جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر سرخروئی اور کامیابی اور عزت اور سربرندی عطا فرماتا ہے لہذا غرور گھمنڈ کے اندر آ ہمارے لیے میرے بھائیوں کامیابی نہیں ہے اور عزت اور سربلندی کے اگر ہے تو ہمارے توازوں کے اندر ہے خاصاری کے اندر ہے اسی لیے اللہ رب العالمین انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کے اندر توازو اور خاکساری ہوتی ہے اس لیے ہماری پہچان ہے کہ انسان متوازے ہو اور خاکسار ہو لہذا جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا نہیں مانگتا اللہ ابامن ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ رب العامین اگر آپ بندوں سے مانگو گے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العامین جو دینے والا ہے جو وہاب ہے اور اللہ رب العامین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اس اللہ سے اگر ہم نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا بندوں سے مانگنے میں بندہ ناراض ہو جاتا ہے ایک مرتبہ مانگیں گے دو مرتبہ مانگیں گے بندہ ناراض ہو جائے گا اور دیکھے گا کہ میرے سامنے کوئی شخص آ رہا ہے جس نے مجھ سے پہلے کوئی قرض مانگا تھا یا کوئی چیز مانگی تھی آپ کو دیکھتے ہی راستہ کو بدل لے گا آپ فون کرو گے فون کا جواب نہیں دے گا بعد میں آپ پر وہ بہانے کرے گا کہ میرا موبائل سائلنٹ پر تھا یا میں نے توجہ نہیں دیا میں بھول گیا حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ممکن ہے کہ آپ نے زبان اس کے سامنے کھول دیں اور کوئی چیز اس سے مانگ لیں اس لیے بندہ مانگنے سے ناراض ہوتا لیکن میرے بھائی اللہ ربامن الجلال علیہ ہے اللہ رحمت اللہ رب العالمین مہربان اور رحم دل ہے اور رب العالمین نہ مانگنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پورے انسان اکٹھا ہو جائیں جب سے اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کیا سارے جنات اکٹھا ہو جائیں اور ایک میدان میں سب کے سر اکٹھا ہو جائیں اور سب لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ براہین ہر ایک کی مطلوبہ چیز کو دے دے تو اللہ براہین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جس طریقے سے انسان سمندر کے اندر کوئی سوئی ڈالتا ہے اور سوئی کے ناکے کے اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں آتا ہے اتنا بھی اللہ براہین کے خزانے کے اندر کمی نہیں ہوگی لہذا میرے بھائیوں ہم سب محتاج ہیں اللہ براہین ہی غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس لیے دستے سوال دراز کو اللہ براہین کے سامنے اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ ہر سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لئی سا شعی نہ اللہ من دعا اللہ اربامین کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کے کوئی معذر چیز نہیں ہے کیونکہ دعا عبادت ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہذا اس بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے لہذا یہ بہت اہم عبادت ہے دعا کرنا لہذا ایک بندے کو ہمیشہ اللہ ہر براہین سے دعا کرنا چاہیے اللہ ہر براہین سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے بھائی دعا دو طرح کی ہوتی ہے ایک دعائے عبادت ہے اور ایک دعائے مسئلہ ہے دعائے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت شدہ ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا یہ ہمارے لیے عبادت ہے جو دعا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں جو دعا ہم بازار میں جاتے ہوئے پڑھتے ہیں یا اس طریقے سوتے وقت پڑھتے ہیں ان ساری دعاؤں کو پڑھنا ہمارے لیے عبادت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس کے نبی کا فرمان ہے ہمارے نبی کی سنت ہے لہذا نبی کے حکم پر عمل کرنا اس کی سنت پر عمل کرنا یہ عبادت ہے لہذا دعا ایک طرح کی عبادت بھی ہوتی ہے اور ایک دوسری دعا ہے میرے بھائیوں جو دعائیں مسئلہ ہے دعائیں مسئلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والی دعا یعنی ہم اللہ برہمین سے کوئی مانگیں کوئی چیز مانگے اللہ رب العالمین سے اسے دعائیں مسئلہ کہا جاتا ہے بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو عبادت بھی ہیں اور ہمارے لیے مسئلہ بھی ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین سے ہم نے مانگا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی مثبت طلب کی ہے اللہ رب العالمین سے نے رحم کی بھیک مانگی ہے یا اور کوئی چیز مانگی ہے یہ دعائیں عبادت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں مسئلہ بھی ہے لہذا ہمیشہ یہ بندے مومن کو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ سوال دراز کرنا چاہیے اور جب دعا کرے میرے بھائیوں دعا اللہ رب براہین سے کرے اللہ رب برامین سے مانگے اللہ رب براہین دینے والا ہے اللہ رب برامین کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اگر مانگیں تو ڈائریکٹ اللہ ہر براہمی سے مانگے براہ راست اللہ ہر بلامین سے مانگے کسی کا واسطہ نہ لے کیونکہ واسطہ لینا میرے بھائیوں کسی کا چاہے وہ کتنی بڑی کیوں ہستی نہ ہو اس کی ذات کا واسطہ لینا یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے ایسا کرنا اسی لیے اللہ رب العالمین نے دعا میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے وہ ادھر اعباد یہ قریب جب تیرے میرے بندے تج سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں بہت قریب ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی کی باتوں کو سننے والا ہے دل کے اندر جو باتیں کھٹکتی ہیں ان باتوں کو اللہ ہر براہمن جاننے والا ہے لہذا اللہ ہر براہمن سے مانگنے کے لیے میرے بھائیوں کسی واسطے کی ضرورت ضرورت نہیں ہوتی ہے واسطہ انسان وہاں لیتا ہے جہاں انسان کی پہنچ نہ ہو ہمارا رب میرے بھائی ہو ہم سے بے حد قریب ہے اللہ کی ذات تو عرش پر ہے لیکن وہ سننے کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لحاظ سے ہمارے بہت قریب ہے لہذا اللہ ہر براہم سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے وسیلہ لینا اور واسطہ لینا میرے بھائیوں یہ حرام ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے کسی نبی سے مانگتا ہے کسی فرشتے سے مانگتا مانگتا ہے دنیا کی کتنی بڑی ہستی کو نہ ہو اس سے مانگتا ہے براہ راست اگر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور یہ حرام ہے میرے اور شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہے شرک کرنے والے کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کے اللہ ہی سے مانگتا ہے لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے کسی کا واسطہ لیتا ہے چاہے ہمارے نبی کی ذات کا واسطہ لے یا کسی پیر فقیر کی ذات کا واسطہ لے یا فرشتوں کا واسطہ لے اور ان کے حوالے سے ان کے صدقے اور ان کے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو میرے بھائی یہ بھی حرام ہے یہ ناجائز ہے کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمی کریمہ کے اندر اس واسطے کو ہدف کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں اے میرے نبی آپ بندوں سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں بلکہ اللہ نے کیا فرمایا میں بے حد قریب ہوں لہذا اس میں یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی لفظ قل کو بھی ہٹا دیا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کیا کہہ دیجئے یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ہدف کر دیا ہے جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے کے اندر جب مسائل بیان کیے لوگوں نے اللہ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے آج تاری اور یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے یہ کا علم پل ہوا آگا لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ حیض کیا ہے گندگی ہے اللہ رب العالمین کیا فرمایا لفظ پل استعمال فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کیونکہ دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے لہذا دین کے مسائل اور دین کے حکام اللہ کے سر کے ذریعے سے معلوم ہوئے لہذا اللہ رب العالمین نے ان جگہوں پر لفظ پل کو استعمال کیا یہ سلون کا اللہ لوگ آپ سے شاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں مواقع آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا ذریعہ ہے یہاں پر اللہ رب لفظ قل کو استعمال کیا لیکن جب دعا کی بات آئی میرے بھائیوں تو اللہ رب لفظ قل کو ہدف کر دیا اور یہ فرمایا قریب میں بہت قریب ہوں کیوں اس لیے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک ہے وہی سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے لہذا اللہ اربلین بغیر واسطے کے بغیر وسیلے کے ہماری دعاؤں کو سننے والا دینے والا ہے جب اس نے بغیر بغیر کسی واسطے کے ہم کو پیدا کیا کسی سے مشورہ نہیں لیا اور اس طریقے سے کسی سے رائے نہیں لی اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے میرے بھائی حکم الحاکمین ہے لہذا اللہ ابراہین اکیلا سب کی دعاؤں کو سننے والا بھی ہے لہذا اللہ ابراہین سے مانگنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا میرے بھائیو یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے آپ براہ راست اللہ ابراہین کو یاد کریں قرآن کریم اللہ رب العالمین نے کتنی دعائیں بیان فرمائی انبیاء کرام کے تعلق سے کسی بھی دعا کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی واسطہ نہیں بیان کیا ہے ربنا اتنا فی دنیا حسنا ربنا ربنا پوری آیت آپ پر ڈالیے قرآن کریم کے اندر اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہر جگہ اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے کہیں بھی کوئی واسطہ نہیں بیان کیا کہ ہمارے رب فلاں کے ذریعے سلام تو ہماری دعا قبول فرما لے ایسا کہیں پر نہیں ہے لہٰذا میرے بھائیوں جب دعا کرے براہ راست اللہ رب العالمین سے مانگے اللہ ہی دینے والا ہے کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بغیر واسطے کے ہمیں نہیں دے گا یا بغیر واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سنے گا جبکہ میرے بھائیوں جن کا ہم واسطہ دیتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی واسطے کے ہماری بات کو سن لیتے ہیں لہذا میرے بھائیوں ہم نے اس بات کے اندر اللہ اور کی عظمت کا خیال نہیں رکھا اللہ کو ہم ہم نے ایک مخلوق سے بھی تر جانا نا عزم کیونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور بغیر واسطے کی ہماری بات نہیں سنے گا بلکہ لیکن جن کو ہم نے پکارا یا جن کا ہم نے واسطہ لیا ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری باتوں کو بغیر واسطے کے سن سکتے ہیں لہذا زیادہ قدرت کس کے پاس ہم نے زیادہ قدرت کا ایمان اور اس طریقے سے اظہار کس کے لیے کیا ان لوگوں کے لیے جن کا ہم واسطہ لیتے ہیں لہذا میرے بھائی ایسا کرنا یہ حرام ہے ناجائز ہے باراست اللہ اللہ بامن سے مانگے ہمارے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے کتنی دعا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ آپ اللہ العامین سے دعا کیا کرتے تھے انبیاء کرام کی دعاؤں کو اللہ رب نے بیان کیا ہے اور دعائیں بیان کی گئی قرآن پرانے کریم کے اندر کہیں کسی وسیلے اور واسطے کا ذکر نہیں ہے لہٰذا میرے بھائیوں اپنے رمضان کے روزوں کو ان چیزوں سے محفوظ کیجیے یہ رمضان کا روزہ ہمیں توحید عقید اور ایمان کی تعلیم دیتا ہے لہذا دعاؤں کے اندر کسی کا واسطہ لینا یہ حرام ہے ناجائز ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے اسی ممبر سے بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جو شرک پیدا ہوا اسی واسطے کے ذریعے سے پیدا ہوا لوگوں نے نیک لوگوں کا بزرگوں کا واسطہ لینا شروع کر دیا اللہ سے مانگتے تھے لیکن اپنے بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے تھے اس وہیں سے کائنات کے اندر شرک پیدا ہوا لہذا یہ شرک کا ذریعہ اور سبب ہے لہذا اسی دعا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہم براہ راست اللہ العالمین کو مانگیں جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے ہمارے دل کے ہمارے دل کے راز کو جانتا ہے تو پھر اللہ العالمین کے دربار میں آنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہے کہ جب مانگو اللہ تعالیٰ سے میرے جا کے واسطے سے مانگو ایسی کوئی حدیث اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے ایسی ساری حدیثیں میرے بھائی یا تو موزوں ہیں گڑی ہوئی حدیثیں ہیں لوگ باطل لگاتے ہیں کسی بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ذریعے سے مانگنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے سلک وفات ہو جاتی ہے اب وہ صدیق کا زمانہ گزرتا ہے عمر فاروق کا زمانہ آتا ہے دو سال عمر فاروق کے شروع کے دور خلافت میں بارش نہیں ہوئی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کی انہوں نے دعا کی اور نمازی سسکا پڑھائی اور اس طریقے سے بارش ہوئی حضرت میر معاویہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی حضرت میر معاویہ نے اس زمانے کے مشہور تابعی تھے بڑے بڑے نیک اور صالح تھے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے اللہ تعالیٰ دعا کیجیے نماز پڑھائی گئی انہوں نے دعا کی صبر عامین کی اللہ رب نے بارش برسائی اس لیے میرے بھائیوں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کی ذات کا اور اس کے جاہو مرتبے کا اور اس کے مقام کا واسطہ لیں اللہ رب العامین سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ رب العامین کے ہاں کسی کی نیکی نہیں چلتی ہے کہ اس کی نیکی کا واسطہ لیا جائے آپ اللہ رب العامین کو براہ راست یاد کریں پرانے کریم میں اللہ رب العامین نے جو لفظ وسیلہ استعمال کیا ہے اس وسیلے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کہ ہم واسطہ اور وسیلہ لیں وسیلے کے معنی ذریعے کے ہوتے ہیں یعنی وہ اعمال آپ کریں جن کے ذریعے اللہ ہر قابین آپ کو اونچا مقام عطا فرما دے آپ جو ہے روزہ رکھیے نمازیں پڑھیے اللہ تعالیٰ کی بات کیجیے نبی کے ساتھ کیجیے یہ سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو مقام عطا ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ کے ناموں کو یاد کیجیے اللہ کے ناموں کو لیجیے اللہ کی صفات سے اللہ کو پکاریے اور اس طریقے سے اگر آپ کسی کو واسطہ لینا چاہتے میرے بھائیوں تو زندہ مسلمان جو آپ کی دعا سننے پر قابل ہو یہ آپ کی بات سننے پر قادر ہو اس سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ عمرے پر جا رہے ہیں آپ سفر پر جا رہے ہیں آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ میں اس بندے کے ذریعے صلی اللہ البامین تج سے شفا مانگتا ہوں اس بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ میں تج سے اولاد مانگتا ہوں یہ کہنا چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو ایسا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہم کسی جو زندہ مسلمان ہیں اسے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سفر براہ راست دعا کرے لیکن اس کی ذات کا وسیلہ لینا اس کے مقام کا وسیلہ لینا اس کی نیکی اور مرتبے کا وسیلہ لینا یہ میرے بھائی و دین کے اندر صحیح نہیں ہے لہذا اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک روزے دار کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ ابامین دینا چاہتا ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ بھی دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر دو چیزیں نہیں ہوتی ایک تو وہ گناہ کی دعا نہیں کرتا اور دوسرے قطار رحمی کی دعا نہیں کرتا تو اللہ اربامین تین چیزوں میں سے کوئی چیز ضرور دیتا ہے کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی اگر اخلاص کے ساتھ اور اسے خوشو اور اخلاص کے ساتھ اور اس کے ساتھ مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے یا تو اللہ ہر اس کی مطلوبہ چیز کو دے دے یا اللہ ہر اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دے اور اس کے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرے یا تو آنے والی کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دے یہ تین درجات ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے مطلوبہ چیز کا مل جانا یا اس طریقے سے آخرت کے اندر آپ کے درجات کو بلند کر دینا اور یہ آنے والی مصیبت کو ٹال دینا لہٰذا یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے پورا رمضان میرے بھائی پورا دن آپ دعا کیجیے اللہ اور براہین سے آپ کی کب دعا قبول کر لی جائے یہ اللہ ہر براہین زیادہ بہتر جانے والا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر براہین ہمیں زیادہ زیادہ دعا کرنے کی توفیق راج فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور قیام کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے ہمارے والدین جو دنیا سے وفات پا چکے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ ان کے مقام کے اندر بلندی عطا فرمائے اور ان کے قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا دے اور جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے ان ہمیں نیکی پر قائم رکھ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے دین پر قائم رکھے آمین رب العالمین بارک اللہ علیہ ونافان عامر عالمین بار کل حکیم الکریم ملک بر الرحیم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 عباد الله رحمة الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن فائد القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون قلتم لا يذكركم ونور يستجب لكم ولا ذكر الله الله يعلم ما تقولون